ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا نصر اللہ قریب آج پھر اسلام کی اجنبیت کا زمانہ ہے اہل حق کو حق پر قائم رہنے کی پاداش میں سختیوں کا سامنا ہے لیکن اے راہ حق کے راہیوں جنت کا راستہ آزمائشوں ہی سے تو گھیرا گیا ہے اے نوجوانوں دنیا کی چند روزہ زندگی کے عوض جنت کا سودا کر لو دوڑو لپکو کہیں قافلہ چھوٹ نہ جائے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے مگر مبارک ہو سر پروشو یہی تو جنت کا راستہ ہے یہی تو جنت کا راستہ ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے یہی ہے راہ جس پہ چلنے والے خدا سے پا گئے ہیں یہی ہے راہ جس پہ چلنے والے خدا سے دیا ہے یہی سجا دشت کر بلا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے مگر مبارک ہو سر پروشو یہی تو جنت کا راستہ ہے یہی تو جنت کا راستہ ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر سوپتوں سے بھرا ہوا ہے نغم کرو گر جہان بھر میں تم اجنبی آج بن گئے ہو نغم کرو گر جہان بھر میں تم اجنبی آج بن گئے سنا رہا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر سب سے بھرا ہوا ہے مگر مبارک ہو سر پروشو یہی تو جنت کا راستہ ہے یہی تو جنت کا راستہ ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر سب سے بھرا ہوا ہے وہ بل بلے آج ابن قاسم کے کیا فسانوں میں کھو گئے ہیں وہ بل بلے آج ابن قاسم کے کیا فسانوں میں کھو گئے ہیں نبی کے تن سے رستا ہوا یہ خون تم سے پوچھتا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے مگر مبارک ہو سر پروشو یہی تو جنت کا راستہ ہے یہی تو جنت سفر جو اپنا قدم قدم پر سے بھرا ہوا ہے رضا رب میں سروں پہ باندھ کفن چلے غازیوں کے دستے رضا رب میں سروں پہ باندھے کفن چلے رب کا آسرا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے مگر مبارک ہو سر پروشو یہی تو جنت کا راستہ ہے یہی تو جنت کا راستہ ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر سب سے بھرا ہوا ہے نبی کے ہاتھوں پہ سر کٹانے کی کر کے بیت چلو جوانو نبی کے ہاتھوں پہ سر کٹانے کی کر کے بیت چلو جوانو لہو میں بھی فلسطین تمہاری راہوں کو تک رہا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے مگر مبارک ہو سر پروشو یہی تو جنت کا راستہ ہے یہی تو جنت کا راستہ ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر صوبتوں سے بھرا ہوا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر سوپتوں سے بھرا ہوا ہے سفر جو اپنا قدم قدم پر سوپتوں سے بھرا